رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شامی صحابی حضرت مقدام ابو کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال چھوڑ کر فوت ہو جائے تو وہ مال اس کے وارث کا ہے اور جو کوئی بوجھ یعنی قرض یا نابالغ بچے چھوڑ جائے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے یا فرمایا اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر ہے اور جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں اس کے ذمہ دیت بھی میں ہی دوں گا اور اس کی وراثت بھی میں لوں گا اور جس کا کوئی وارث نہ ہو مامو اس کا وارث ہے اس کے ذمہ دیت بھی وہی دے گا اور اس کی وراثت بھی وہی لے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑتیس